اثرات کیا پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس موقع میں مجھے اس موقع کا فرمایا کہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور آپ کے ان تر کی ان باتوں سے مستقبل کر سکوں دوستو حقیقت چاہتا ہے کہ میں ایک دوست والوں موقع ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے یا جو ڈپارٹمنٹ بھی ہے اس میں کہ اس چیز کو لے کر ایئر فورس والے نے اسلامیات کے رخ کو آگے بڑھایا جائے اور ان کے اندر دین تعلیمات کو عام کیا جائے اس ٹیم کو بنایا اور اسے آگے بڑھایا میں مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں دوستو حقیقت یہ ہے کہ کسی قوم کے کوئی بھی ہو ہوائی فوج ہو یا ظاہری فوج ہو یا کسی وقت کی فوج ہو ہمارے نزدیک ان کی اصل قوت جو ہوتی ہے ان کی ایمانی طاقت ہوتی ہے ان کی اخلاقی قوت ہوتی ہے اور جس قوم میں اخلاقی طاقت ہوتی ہے یا ایمانی قوت ہوتی ہے وہی بات ہوتی ہے کہ مومن ہے تو بے تیز بھی لڑتا ہے سپاہی اگر ایمان نام اور تقوا کی نوعیت ان کے اندر ہوگی ان کا ان کے اندر وہ دیداری وہ بہادری ہو جو کہ ہمارے سلف میں تھی انہیں یعنی ظاہر کے اسباب کی اتنی ضرورت نہیں پڑے گی جتنی کہ دوسری قوموں کو پڑا کرتی ہے مومن کبھی بھی اپنے کے ساتھ آگے نہیں بڑھا وہ جب بھی بڑھا تو اپنے اندر کے ایمان و یقین کے ساتھ آگے بڑھتا رہا ہے پچھلی جنگ میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو کچھ ہوا ہم جو سمجھتے ہیں کہ ہم سے زیادہ طاقت والے اس لیے میدان چھوڑ کر میں تو یوں ہی کہوں گا کہ پیچھے ہٹ گئے کہ ہمارے لشکر میں یا ہمارے لوگوں میں اللہ خبر تعالیٰ نے ایک ملک ایک دینی جذبہ اور ایک ایمانی قوت پیدا کر دی تھی بہرحال ہم یوں سمجھتے ہیں کہ یہ اقدام آپ کا بہت ہی مبارک ہے اور اس سے بڑھ کر دوسری بات آج ان حضرات کی تقاریر کو سن کر اس پر خوشی ہوئی کہ جو حضرات آپ نے چنے اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ یہ آگے چل کر دینی رخ سے اس سے آپ کے جو فورسز ہیں ان کی بہت اچھی خدمات ادا کر سکیں گے ہمارے ہاں ایک محاورہ ہے کہ انسان جو ہے وہ دیکھتا ایک چاول دیکھا کرتا ہے گو کے تقاریب کے وقت تھوڑے تھے اور بات پھیل تک نہیں بیان کی گئی لیکن اندازہ یہی ہوا کہ انشاءاللہ یہ آگے چل کے دین کی صحیح رخ سے خدمت کر پائیں گے اور جو چیز پیش کریں گے وہ انشاءاللہ شاء اللہ ہوگی اور مفید ہوگی اس بات کے ابتدائی کلمات کے بعد میں اس بات پر آنا چاہتا ہوں جس سلسلے میں کہ آپ نے یہ محفل منعقد کی ہے یعنی ہمارے آقا سید الم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرانی جن کے مختلف پہلوؤں کو جن حضرات نے کچھ کچھ کہا اور میں تو یوں کہوں کہ پوری زندگی گزر جائے اور تمام انسان مل کر اور تمام فرشتے مل کر اور اللہ کی تمام مخلوق مل کر ہمارے آتا مل گیا حضرت محمد مصطفیٰ پسند کی تاریخ اور تحقیق بیان کرنا چاہیں تو جو حق ادا نہیں کر سکے گا بات یہ ہے وہ کسی نے کہا ہے تو ہے مجموعہ خوبی شرا پائے جمال کون سی تیری ادا دل کی طلب دار نہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جامعیت جامعیت اور آج کی نبوت کے جملہ کمالات جو ہیں وہ ایک مجلس کو کیا بیسویں مجلسوں میں ان کا حق ادا نہیں ہو سکتا بہرحال ہم اتنی بات کہیں گے کہ جن عمرانات پر آج گفتگو کی گئی اور جو اشارات پیش کیے گئے نبی اقاف صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اس پہلو کی جھلکیاں ہیں جن پہلوؤں پر آج مغرب جو ہے یہ دنیا کا وہ سب کا جو کہ پیغمبر کو بھی اس رخ سے دیکھنا چاہتا ہے کہ پیغمبر دنیا کے لحاظ سے انسانوں کو کیا دیتا ہے لیکن ہم اس بات کو کھل کر واضح طور پر کہنا چاہتے ہیں کہ نبی کی زندگی کا کوئی پہلو بھی ایسا نہیں ہوتا اگر وہ سالار کی حیثیت کے سامنے آتا ہے اگر وہ معلوم کی حیثیت کے سامنے آتا ہے اگر وہ حاکم کی حیثیت کے سامنے آتا ہے اگر وہ مدد کی حیثیت کے سامنے آتا ہے اس کی تمام حیثیتیں شاخسانہ ہوتی ہیں جسے آپ اپنی زبان میں آف چوٹ کہتے ہیں شاخسانہ ہوتی ہیں نبی کی اس حیثیت کا جو اس کی پیغمبرانہ اور حیثیت ہے نبی کسی وقت میں بھی اپنے نبوت کے چیل سے جدا نہیں ہو سکتا اور خصوصیت کے ساتھ ہمارے آقا سید علم گیا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو اگر آپ گہری نگاہوں سے دیکھیں گے تو آپ یوں سمجھنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے یہ مختلف پہلو اگر سوٹی کی حیثیت سے ظاہر ہو رہے ہیں ہاتھی کی حیثیت سے ظاہر ہو رہے ہیں معلوم کی حیثیت سے ظاہر ہو رہے ہیں شوہر گد کی حیثیت سے ظاہر ہو رہے ہیں یا کسی دوسرے وقت سے آپ کی زندگی کا کوئی پہلو انسانوں کے سامنے آتا ہے تو وہ پہلو حقیقت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی جامعیت کی دلیل ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین پیش کیا وہ جس دین کے آپ دائی تھے اس دن میں دین دنیا کی دین نہیں تھی دین دنیا کی وہ دین جسے کہ ہمیں عیسائیت نے جسے ہمارے سامنے لا کر پیش کیا یا آج آج یوں سمجھا جاتا ہے کہ دنیا کے معاملات جو ہیں وہ جدا گانا ہے اور دین کے معاملات جو ہیں وہ جدا گانا ہے اسلام کے لیے نظریہ بالکل انوکھا ہے اسلام کے اندر ایک ہی وقت میں انسان جہاں دین دار ہوگا دنیا دار ہوگا دنیا دار اس معنی کر کے کہ اس کی زندگی اگر دین کے احکام کے مطابق اگر تخت شہر سے گزر رہی ہے تو وہ بھی عین دین ہے اگر حکومت کے رخ سے وہ زندگی کو گزار رہا ہے تب بھی تب بھی وہ دین ہے اور اسی طور پر اگر وہ مسجد میں ہے تب بھی وہ دین دار ہے اگر تازہ ہے تو وہ بھی دین دار ہے زندگی کا جو نظریہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا اس نے زندگی کے مختلف طبقات کو مختلف خانوں میں تقسیم نہیں کیا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کو ایک وحدت کی حیثیت سے پیش کیا ہے ایسی وحدت جس وحدت کے اندر سے انسانی طبقات کی مختلف شاخیں نکلتی ہیں اور کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام کائنات کے لیے اور تمام طبقات انسانیت کے لیے رہبر ہیں حادی ہیں اور رہ کے بتانے والے ہیں اس بنا پر ہم یوں کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مختلف شانیں نبوت کے وہ پہلو ہیں جو کہ ایک جانے کا اندر اپنی حقیقت سے پیش کرتا ہے اگر وہ میدان جنگ میں آتا ہے تو ہم بھی دیکھتے ہیں کہ وہ ایسا نبی ہے کہ اشد ناپ اس سے زیادہ شجا کوئی نہیں ہو سکتا جس وقت تمام لوگ پہلو یعنی اپنے آپ ہٹ جاتے ہیں اور میدان کو چھوڑ کر ایک موقع پر احساس کے موقع پر سب جگہ چھوڑ کر چلے جاتے ہیں تو اکیلے نبی صاحب ہم آگے بڑھتے ہیں اور کہتے ہیں امین نبی یہ لاکھ لاکھ فتدا انا اتنا اپنے مطلب میں ایسا نبی ہوں جو جھوٹا نہیں ہوں میں اپنے مطلب اتنا اپنے مطلب کا بیٹا ہوں ان کا بیٹا ہوں اپنے مطلب کا میری ایسی نیت نہیں کہ میں پیچھے ہٹ جاؤں میں سچا نبی ہوں اور سچا نبی ہٹا نہیں کرتا اور اسی طور سے نبی صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ شان جو کہ شہری جرنل کی حیثیت سے ہمیں کہیں دکھائی دیتی ہے آپ دیکھیے بدر کے موقع پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو دو پہلی اس اسلام کی تکمیل کی نشانی ہے ایک پہلو کی جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آتے ہیں نہ کے اس حصے کو لیتے ہیں جسے کہ آپ اپنی یعنی سعودی زبان میں سپاہی جی کہتے ہیں اس رخ سے دو جگہ لیتے ہیں جو کہ مقابلے کے لیے نشیبی زمین ہے اس نشیبی زمین کو قابو میں لیتے ہیں اور اس کے بعد یعنی جس وقت فوجوں کو اکٹھا یعنی اپنے سپاہیوں کو سخت بند کرتے ہیں تو روایات میں آتا ہے کہ جیسے آپ نے ایک ایک سپاہی کو باقاعدہ مقامات بتائے اور کھڑا کیا اور ان کی جگہ بتائیں کہ تم اس مقام پر کھڑے رہو گے یہ کام تمہارے ہمارا ہوگا یہ کام تمہارا ہوگا ایک سپاہی کے ساتھ آپ کا یہ معاملہ رہا تو نوعیت یہ تھی کہ یعنی اب ایک وقت یہ تھا کہ آپ یہ جانتے تھے کہ یہ سپاہی میرے جو ہیں ان کی نوعیت اصل کے لحاظ سے ایسی ہے کہ دو تلواریں ہیں جی ستر اونٹ ہیں دو گھوڑے ہیں اور آج آج کی کے رخ سے اگر آپ دیکھیے تو کیا وہ کہتے ہیں کہ بغیر تلوار کے تین سو تیرہ آدمی میں اگر آج تلواریں ہوں تو وہ کیا کرتے ہیں تلوار نہیں ہیں اصلہ نہیں ہے حالانکہ جس وقت نبی پاک اللہ علیہ وسلم نکل رہے ہیں اس وقت بھی نوعیت یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نکلتے ہوئے فرمایا تھا اللہ جیاؤں بھوکھے ہیں اللہ انہم جی اے اللہ یہ بھوکے ہیں اور اسے طور طور کہتے ہیں اے اللہ یہ لنگے ہیں اے اللہ ان کے پاؤں میں بھی کچھ نہیں ظاہر کے اسباب کے لحاظ سے کچھ بھی نہیں لیکن جہاں تک کہ بغیر اصلوں کے ایک سوچ کے ساتھ مزید ان پرانوں کا تعلق ہے جب یہ ڈاکسن کھڑا کر دیتے ہیں اور یہ وہ شان تھی جو کہ دنیاوی بچے محل اور اپنے اپنی ظاہر کے لحاظ سے جو کچھ بھی اپنے ساتھ سب لا کر سکتی ہے دوسری طرف کیا بات تھی کہ جو نبی کی شان ہے اسے نبی جس چیز کے لیے آیا کرتا ہے اور وہ شان کیا ہوتی ہے نبی کسی موقع اور محل پر یہ نہیں سمجھا کرتا کہ خطا جو ہے وہ ہماری طرف سے ہم اپنے طور سے خطا یاد ہو جائیں گے یا اپنی طاقت سے ہم خطا مند ہو جائیں گے انہیں وہاں کھڑا کر دیتے ہیں اور خود عریشے میں آ کر اللہ کا نبی جو ہے حضرت ابو وقت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ واقع ایک لیکن کہتے ہیں کہ نبی صاحب قسم تمام رات اللہ اللہ کے سامنے کھڑے ہیں اور آپ ہی لفظ جو ہے جی، روتے ہیں اور اس حالت میں ہیں کہ چادر مبارکہ کی کندھوں سے نیچے گر جاتی ہے اور آپ ہی لفظ جو ہے اس قدر دردناک ہے کہ سید میں ابھی وقت برداشت نہیں کر سکے آپ نے فرمایا اللہ ان پہلے تھا نہیں بتا دفظ بتا د اے اللہ یہ تیرہ سے آدمی یہ میری جو تیرہ سال کی یا پندرہ سال کی کمائی ہے تین سو تیرہ اگر آج کے دن یہ دنیا سے تین ختم کر دیے تو قیامت تک تیرا نام دنیا میں نہیں لیا جائے گا میں خاتم نبی یہ ہوں میرے پاس کسی نبی میں نہیں آنا میں جو ہوں آ کر تیرے کہنے کی بنا پر میں نے اپنے لگتے جگہ اور دل کے ٹکڑے لا کر میدان میں ڈال دیے ہیں میں یہ بھی جانتا ہوں کہ ان کے پاس اپنا نہیں ہے میں یہ بھی جانتا ہوں کہ یہ بالکل بے سر سامان ہے لیکن بے سر سامان یعنی کے موقع پر بھی ہمارے ہمارا جو کہ ملکہ ہے یا ناوا ہے یا ٹھکانا ہے یا مدد کی جگہ ہے وہ مخلوق میں نہیں ہے وہ خالق میں ہے جس وقت سید محبوب محمد مصطفیٰ نے یہ الفاظ فرمائے تو سیدنا ابو بکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ بس کیجیے اللہ قبر تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا یعنی ایک وقت یہ ہے کہ ظاہر کے اسباب جو موجود ہیں اسلام یہ نہیں چاہتا کہ ظاہر کے اسباب کو اکٹھا نہ کرو لیکن وہ کہتا ہے کہ ظاہر اسباب بات پر فتح شکست کا مدار نہ سمجھو یہ سمجھو جو کچھ تم کر سکتے ہو اسے اکٹھا کر لو اور اسے اکٹھا کرنے لینے کے بعد یہ سمجھو کہ مدد اگر آئے گی اس بات پر نہیں آئے گی خدا کی چاپ پر آئے گی اور وہ خدا کی چاپ سے آئے گی وہ انسانی شفاف سے آئے گی ندی انسانوں کو بنانے کے لیے آتا ہے وہ انسان نے شفاف کو پیدا کیا کرتا ہے اب یہی بات جس وقت نبی صدیق نے کہی تو اسی وقت اللہ کی طرف سے وہی آئی تم چلو ہم دینو سیگمت پیٹ پھیر کر بھاگ گئے دشمن اور انہوں نے اپنے پیچھے دکھا گئے دکھا گئے اور بھاگ تک چلے گئے یعنی اب جس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلتے ہیں تو فیصلہ لے کر خدا سے باہر نکلتے ہیں اور یہ نبی شان ہے اور نبی شان جو ہوتی ہے نبی اپنے رخ سے ایک عمل کر جاتا ہے اور نبی کا کوئی عمل بھی جو ہوتا ہے بغیر مقصد کے نہیں ہوتا بغیر نمونے کے نہیں ہوتا وہ امت کو نمونہ یہ دے کر جاتے ہیں کہ میری امت کے تمام طبقہ قیامت تک کے کمانے کے آنے والے جب جل کے میدان میں پہنچے اپنی طرف سے آپ بھی محمد استطاعت منصوبہ اپنی کے سے طاقت کو اکٹھا کر لیں لیکن اگر ان کی طاقت کمزور ہے تو وہ ہی نہ سمجھے کہ ہماری طاقت کمزور ہے اور دشمن غالب آ جائے گا فتح و شکست جو ہے جب خدا کی طرف سے آتی ہے جب فتح و شکست خدا کی طرف سے آتی ہے تو تم اپنے اندر ان صفات کو پیدا کر لو یہ ایک نونی کی صفات ہے جو خدا کی طرف سے فتح کو لایا کرتی ہے جو خدا کی طرف سے مدد کو لایا کرتی ہے جب خدا کی مدد والی تمہارے اندر صفات آ جائے گی تو خدا کی طرف سے تمہارے ساتھ مستقبل آ جائے گی یا پھر بدل تمہارے ساتھ اللہ نے مدد کر کے دکھائی ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ مدد کر کے دکھائیں گے اور یہی نوعیت صحابہ کے دور میں تھی صحابہ دور میں یہ روزت نہیں تھی کہ صرف اصل پر ان کا یقین تھا بلکہ ہر میدان میں وہ نبوت والا یقین ان کے سینوں کو یعنی باہمت بنائے ہوئے تھا اور ان کے اندر قوت کو بڑھاتا تھا اور وہ یوں سمجھتے تھے کہ مدد استعمال سے آتی ہیں وہاں یہ وہ اس کا تھا کہ یہ پہلے محمد وسلم کی زندگی کے اگر آپ آج کی زندگی کو یعنی جیسے کہ کہا گیا کہ حاکم وقت کی حیثیت سے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری مدینے ایک چیز کو آپ دیکھیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو اعلان کے کتاب انسانیت کی کل تیئیس سال کا زمانہ ہے اور تیرہ سال کا زمانہ جو ہے وہ مکہ کا اس طور پر گزرا ہے کہ ظاہر کے لحاظ سے ہم یہ چاہتے ہیں کہ بالکل کی بے بسی کا اور بے چارجی کا زمانہ ہے لیکن ہمارے نزدیک وہی زمانہ مکے کی زندگی کا جو ہے وہ مسلمانوں کی ان بنیادوں کو قائم کرنے والا ہے جس کے اوپر کے مدینے کی زندگی اٹھائی گئی ہے آج زمانہ جو ہے دیکھیے وقت کی جو جڑ ہوتی ہے اسے کوئی نہیں دیکھا کرتا وقت کے تنوں کو اس کے پھل کو دیکھا کرتے ہیں اسلام کی ندیت اللہ علیہ وسلم نے جس معاشرے کو پیدا کیا جس طبقے کو پیدا کیا جس امت کو پیدا کیا اس کی جڑیں جو تھیں وہ مکے کی زندگی میں لگائی گئی تھیں مکے کے مجاہدات مکے کی ان کی تربیت جس تربیت نے کہ ان تین سو تیرہ کو پیدا کر دیا تھا جن کو کہ بدر مار کا سر ہوا اور وہ ایسے حضرات تھے جو کہ انسانیت کے لیے ایسا ایسا طبقہ ہے کہ ان تین سو تیرہ کے مطابق برابر کوئی طبقہ دنیا میں علیہ السلام کے بغیر پیدا نہیں کیا گیا ہر وقت قانون ہر وقت ایسے ایسے پسے والے ہیں کہ اگر ان کی زندگی کو آپ دیکھیے اگر انہیں میدان جنگ میں ڈال دیا جاتا ہے تو ان سے جڑی سپاہی آپ کو دکھائی نہیں دیتا اگر انہیں کسی تعلیم کے ایسی مسئلے پر دکھا دیا جاتا ہے تو وہ بہترین معلوم ثابت ہوتے ہیں اگر انہیں اگر انہیں متبر کی حیثیت سے رکھا جاتا ہے تو بہترین متبقت ثابت ہوتے ہیں یعنی ایک زندگی تھی جو کہ کئی بنیادوں کو دکھائی گئی تھی اور وہی زندگی تھی جس میں کہ اسلام کو کو لے کر آگے بڑھایا اسلام کو آگے چلایا میں یہ کہہ رہا تھا کہ مکے کی زندگی کے یہ تیرہ سال جو تھے بالکل اس رخ سے ظاہر میں آتے ہیں کہ دکھائی دیتا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہو رہا اس کے بعد مدنی زندگی میں آپ آئیے تو مدنی زندگی میں آپ اگر دیکھیں تو ایک رخ نہیں ہے محمد سسم حاکم ہیں حکومت کرتے ہیں خلافت کرتے ہیں لیکن کس رخ سے کر رہے ہیں اگر اس کے زندگی کی دیکھی جائے تو میں یوں کہوں گا کہ مکی زندگی سے کسی صورت میں بھی کم نہیں تھی مدینے کی چھوٹی سی بستی اس کے اندر مستقل ایک طبقہ تو وہ تھا جو روپ کے تین قبیلے جو تھے جو کہ مسلمانوں کے تین کے پیاسے تھے یہاں تک کہ ندی پاک سکم کی تک آلی لوگوں نے کھلایا آپ سب اوپر سے چکی پھیر یعنی آپ کو لے گئے دعوت کے بہانے سے اور اوپر یعنی ایک اوپر سے آپ ان پھینکنے کی چکی کو پھینکنے کا ارادہ کیا آپ کے کے بچا تھے اسی طور پر کئی سازشوں کے کرنے والے یہودی تھے اور یہی یہودی ہوتے تھے جو باہر کے لوگوں سے مل کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اور مکے پر یعنی کیا نام ہے چڑھانے چڑھائی کروانے کی صورت میں سوچا کرتے تھے اسی طور پر منافع تین کا ایک مستقل طبقہ کا تھا جو کہ وہاں موجود تھا یعنی اندر گھر کے اندر چھوٹی سی بستی میں دو طبقات مستقل موجود ہیں جو ہر وقت مسلمانوں کی بربادی سے ڈرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہی نہیں اب مسلمان جو آئے ہیں مسلمانوں کی مویت دیکھیے مکے سے جو چل کر آئے ہیں مکے سے چل کر آنے والوں کے پاس کھانے پینے کا کچھ بھی نہیں تھا وہ ان کی نوعیت یہ تھی کہ بالکل تنہا اور بالکل بغیر کپڑوں سے بغیر کسی سامان سے مکے کو چھوڑ کر آئے تھے مدینے کی زندگی جس وقت صحابہ نے شروع کی ہے حضرت کرنے والے مہاجرین صحابہ نے تو دنیاوی ضروریات کے لحاظ سے ان کے پاس اب تک کچھ بھی نہیں تھا ادھر ندیوں کے جو انصاف تھے وہ بھی کوئی بہت بڑے مالدار لوگ نہیں ہوا کرتے تھے ان کی اپنی چھوٹی چھوٹی یعنی یہ تھی زراعتیں تھیں اور چھوٹی چھوٹی زمینیں تھیں جس کو وہ مشکل گزارا کرتے تھے لیکن ان تمام مشکلات کے باوجود اور اس کے ساتھ یہ کہ اندر اندر شہر کے اندر یہ لوگ ہے بات کا مار کا پیش آ رہا ہے آپ دیکھیے چھتیس کے قریب جنگیں جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آٹھ سال کے مختلف افستے میں لڑی ہیں اور یہ جنگیں کچھ اس نوعیت کی نہیں تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود ارادہ کرتے آگے ان کو کہنے کی کوشش کرتے تھے سب سے پہلی جنگ یہی ہے کی بدر کی آپ جو تھے وہ خود آگے نہیں بڑھے بلکہ لائے بلکہ یہ ہوا کہ آئے تھے یعنی وہ کافلے کی بات کو بڑھایا گیا کہ کافلے پر نبی تم حملہ کرنا چاہتے ہیں اور وہ قافلہ گزر بھی گیا ہے لیکن پھر بھی اب سفیان وغیرہ کا قافلہ گزر جاتا ہے لیکن اونچائی وغیرہ آتے ہیں اور جنگ جنگ جنگ کے لیے تیاری کرتے ہیں اور یہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق صورت کرتے ہیں بدر سے لے کر فتح مکہ تک کا زمانہ جو ہے یہ ایسا زمانہ ہے کہ دل پر آشوک زمانہ ہے جس میں کہ ایک دن بھی جب یہ پاک سکم آپ کے صحابہ جو تھے سے نہیں بیٹھے اس کے ساتھ دوسری طرف دیکھیے مکہ ہو جاتی ہے عرب جب قابل میں آ جاتا ہے تو عرب کے قابل آتی ہی ایک دوسری طاقت جو ہے مقابلے میں آ جاتی ہے تو وہ مالی طاقت نہیں رومن مقابل جو ہے مقابلے میں آ جاتی ہے سید حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ہے شرمے ہجری کے واقعات میں ایک مقام پر سناتے ہیں کہ ہم بعض اوقات رات کو سو نہیں سو نہیں سکتے تھے آرام سے خیال یہ ہوتا تھا کہ ابھی غسانی اور یہ رومنس میں ہیں ابھی کہیں مدینے دو ہیں یعنی نوعیت یہ تھی کہ آرام سے وقت نہیں ملا تو بالکل چین کی زندگی تھی لیکن مسلمان کی زندگی تو ہر کشاکش کی زندگی اس کشاکش کی زندگی میں کیا ہوا میرے یہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری انسانیت کے لیے ایک نمونے کا معاشرہ قائم کیا اسی اسی کشاکش کی زندگی میں اسی پریشانی کے عالم میں معاشی نظام دیا اور اسی طور پر تعلیم کا وہ نظام دیا اور عرض کا وہ نظام دیا کہ جو کہ یعنی تمام دنیا میں کا کوئی نظام نہیں یعنی آپ اگر قانون کو لے لیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت کو لے لیں تو عدالت دیکھیے اور میں عدالت ایک رخ سے آتی ہے حکومت دوسرے رخ سے آتی ہے دوسرے رخ سے آتی ہے لیکن میرے آتا سید سرو دیا محمد مصطفیٰ سطح ستم کا نندا طریق سے وہ نبی میں پیچھا ہے تو اسی کے ساتھ وہ حکومت کا بھی وہ سخت تھا اور وہ عدالت کی کشتی بھی تھی اور وہ کا یا کہ وہ کا بھی کا چار تھا اور جو چیزیں ہوتی تھیں سب سب مسجد مندی میں ہوتی تھی اور محمد سسم پوری جامعیت کے ساتھ یعنی قاضی کی حیثیت سے جج کی حیثیت سے تعلیم کو امت کو دینے کی حیثیت سے معلم کی حیثیت سے اور کتنی مختلف حیثیتیں معاشرے کی ہو سکتی ہیں مسلمانوں کی تربیت کر رہے تھے اور تربیت اس وقت سے کر رہے تھے محمد وسلم کا کارنامہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے تیرہ لاکھ یا بارہ لاکھ ایک مربع نیل کے علاقے کو اسلام کی حکومت میں لے آئے حکومت کر لینا اور ملکوں کو فتح کر لینا یہ کمال نہیں ہوا سکتا مطلب تو یہ صرف کمال نہیں ہوا سکتا ملک کو اور بھی فتح کر لیتے ہیں سب سے بڑا کمال یہ ہوا سکتا ہے کہ ملک فتح کیا جائے اور ملک کے فتح کرنے میں ذہن سیاسی کا ایک فائدہ بھی بتایا جائے محمد السلم نے جنگ کو عبادت قرار دے دیا اور جنگ کو عبادت اس رخ سے تیار نہیں کیا کہ یہ میرا ایک دعویٰ تھا میرا ایک اعلان تھا کہ جہاد عبادت ہے جہاد کے رخ سے اگر آپ دیکھیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاد کے رخ کو دیکھیے اتنی تاقیدہ جہاز اور اتنا تاقیدہ جنگ ہم آج چاہتے ہیں کہ یورپ اپنے بہت آگے بڑھ جانے کے بعد اور یہ انٹرنیشنل قوانین بنا لینے کے باوجود اس نے اسلام کے اس جنگوں کے قانون کی طرح تک نہیں پہنچا مسلمانوں کی یہ نوعیت دیکھیے ایک مثال دیتا ایک شخص جنگ ہو رہی تو جنگ کے دوران حضرت اسامہ اپنے اتنے ساتھ تلوار اٹھاتے ہیں تلوار اٹھاتے ہیں وہ کلمہ چلنے لیتا حضرت اسامہ کا خیال یہ ہے کہ شاید اس میں جان بچانے کے لحاظ سے کلمہ پڑا جان اسے قتل کر دیتے ہیں حضیر احمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں حضیر احمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا اسامہ تم نے اسے قتل کر دیا کہ جی ہاں قتل کر دیا کہ کل اگر وہ یہ لا الہ الا اللہ کو لے کر آ گیا تو تم خدا کو کیا جواب دے گے فرمایا پاک سے وہ کہنے لگے یا اللہ اس نے جان کے بچانے کے لیے دیا فرمایا نہیں اس اسکت کا کرا کیا تم نے اس کے دل کو چیز کر دیکھا تھا کہ اس نے جان کے بچانے کے لیے کلمہ پڑا تھا جس اگر تلوار گئی ہے تو نیچے اس نے گردن کو یعنی کلمہ کر لیا یا اس نے ہاتھوں کو اٹھا لیا یا اس نے اپنی سنا کو ظاہر کر دیا تو تجھے اختیار نہیں کر تو اس کی جان سے لیتا اسی طور پر بوڑھے کو ہاتھ نہیں اٹھاؤ گے بچے کو قتل نہیں کرو گے اسی طور پر جو تم ان کے مذہبی رہنما ہیں ان پر ہاتھ نہیں اٹھاؤ گے یعنی کہ تیس لاکھ ہے اور پھر یہ کہ مسلمان جنگ کرتا ہے تو مسلمان جنگ کرتا ہے تو اس وقت سے جنگ نہیں کرتا کہ لوٹ خصوص کے لحاظ سے کہا گیا پوچھا یا رسول اللہ کہ جہاد کیا ہے جو مال کے لیے جہاد کرے فرمایا وہ جہاد نہیں کہ ملک داری کے لیے کہ یہ جہاز نہیں فرمایا وہی جہاز وہ ہے سلمت اللہ سلمت اللہ کہ اللہ کا کلمہ جو ہے وہ بلند کرنے کے لیے ہو سب کو جہاز ہوتا ہے اسی بنا پر محمد اور آپ کے صحابہ جہاں بھی گئے ان سب میں جا سکتا ہے دین کی دعوت بھی اور پہلے اپنے فریضوں کو پیش کیا کہ دیکھو ہم تمہارے سامنے آئے ہیں اور ایک چیز کو پیش کرتے ہیں میں ایک واقعہ حکومت کے زمانے کا پیش کرتا ہوں فرمایا اربوں کے پاس جاتے ہیں یعنی ایرانیوں کے پاس ایرانی سفارت کے طور پر منگواتے ہیں کہ آپ کس لوگ کس طور پر ہم تک چڑھ دو رہے ہیں روی ابن عامر ایک صحابی ہیں جاتے ہیں روی ابن عامر جا کر ان سے یوں کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کیوں آئے تھے کیوں یوں کہتے ہیں ہم اس لیے آئے ہیں میں جب نا تھا من عبادت احسان الا عبادت اللہ یعنی جو ادیان ابھیان ہے الا عدل اسلام فرمایا کہ ہم اس لیے نہیں آئے کہ تمہارے ملک پر کابی کال ہے ہم اس لیے آئے ہیں کہ تمہیں بتوں کی بندگیوں سے نکال کر خدا کی بندگی کے آگے ڈال دیں اور غلط نشانوں سے غلط ظلم ڈالے قوانین سے تمہیں نکال کر اسلام کے عدل میں لے آئے اگر تم اس چیز کو قبول کر لو گے تو ہمیں تمہارے ملک کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تم اپنے ملک کو سنبھالو ہم یہ چاہتے ہیں کہ انسانیت جو ہے وہ دل میں جوڑ کی زندگی کے ملک کے میں چلی جائے بلکہ تمام انسان بحثیت انسان کے خدا کی رعایا ہے اور خدا کی خدا کے خاندان کی حقیقت سکتا ہے اسلام میں یہ نہیں ہے کہ ایک خاندان اونچا دوسرا خاندان ویسا ایک ملک ایسا دوسرا ملک ایسا مسلمانوں کا فریضہ ہے مسلمان ہونے کی حیثیت سے کہ وہ تمام انسانوں کی جیسے آج گئی بندی نا سے ہوتا تو اس سے کچھ بھی نہیں ہونا کیا ہے اس سے یہ نہ گا تلوار ان سے ان سے یہ بازو میرے آج ہوئے ہیں ہوتا ہوا تو ان سے کچھ نہیں لیکن دنیا کے چوٹی دن بچتے ہیں کہ ہم دنیا میں عدل و مساوات کو قائم کریں گے اور انصاف کو قائم کریں گے اور امن کو قائم کریں گے ہم کہتے ہیں کہ اصل ذمہ داری جو تھی یہ مسلمان کے اوپر تھی جس سے تمام دنیا کا امن جو ہے یہ امت آج لا یہ امت وسطہ جو تھی یہ تمام دنیا میں عدل و امان کو اور چین کو تمام دنیا کے اوپر رائج کرتی اور پھیلاتی اسی بنا پر مسلمانوں کی تمام جنگیں جو ہیں اس وقت کی جنگیں نہیں تھیں لوٹ مار کی جیسے کہہ دیا گیا یا اسلام کو پھیلانے کے لیے وہ اکثر میں اچھی بات کہی ہے کہتے ہیں یوں تو کیا دیکھتے ہیں یوں تو کیا دیکھتے ہیں کہ پیٹ سے پھیلا اسلام تو میں یہ شاد ہوا سے کیا پھیلا اور میں یہ کہوں کہ اٹل بم سے کیا پھیلا اٹل بم پھینک دیا ساتھی نے اور ہروسیلا نے اور اس کے پاس لشکر سے لشکر آپ دیکھیے اگر جاپان میں آپ گئے ہو تو آپ کو یہی ہوگا کہ جاپان میں جتنی ہی اس وقت یورپ کی کام کر رہی ہے پاکستان کے علاوہ شاید کسی ملک میں اتنی کام کر رہے پاکستان کا اس لیے میں نام لیا کہ وقت جتنی پاکستان میں ہے امریکہ اور یورپ کی کسی دوسرے ملک میں نہیں ہندوستان والوں نے نکال دیا وہ بھی یہاں پناہ لینے آتے ہیں ہر جگہ سے جو بھی ہمارا پیتا آتا ہے وہ یہاں لیتا تو وہ بھی یہاں کام کر رہے ہیں تو گھر ہاتھ تو اب وہاں انہوں نے اپنا کام کرنا شروع کیا تو میں یہ سے رہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طبقے کو پیدا کیا وہ ایسا طبقہ نہیں تھا کہ وہ دنیا جہاں گیری کے لیے دنیا پر سے دوڑا ہو بلکہ اپنے انصاف کے قائم کرنے کے لیے دنیا پر دوڑا اور ہر جگہ پر جنگ کے دوران میں بھی انہوں نے وہ کارنامے بتائے دیکھیے تبھی کی جنگ اس کی جرنیت کی جنگ ہوتی ہے جرنی کی جنگ سے پہلے ہند کا علاقہ جو شہر جو تھا مسلمانوں کے طبقے میں تھا سیدنا ابو ابھی ابن جرح نے اپنی وہ نقطۂ نظر سے جیت سمجھا کہ بہتر جو ہے کہ ہماری کچھ پیچھے ہٹائیں اور پھر اکٹھے ہو کر آگے بڑھیں گے سوڑوں نے ہند کو خالی کرنا چاہا تو ان کا جو جزیا لے رکھا تھا ان کا پورا کا پورا جزیا انہیں واپس کر دیا اور یہ لفظ ایسے واپس کیا کہ ہم اس حالت میں نہیں ہیں کہ تمہاری حفاظت کر سکیں اور یہ جزیا جو ہے یہ حفاظت کا بدل ہے ہم یہ جزیے کو تم پر واپس کرتے ہیں ہم اس ہم اس کے حقدار نہیں کہ ہم جزیے کی رقم کو خود استعمال کر سکیں اور جس وقت ہند کے عیسائیوں نے یہ بات سنی ہے تو وہ کہنے لگے اللہ تمہیں جلد واپس لائے ہم اپنے عیسائیوں کی حکومت میں ہم پر وہ عمل نہیں تھا جو ہم نے تمہاری تمہاری عمل برداری میں عدل دیکھا ہے انصاف دیکھا ہے وہ دعائیں کرتے تھے ہوتے تھے میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہر حال میں ایسی زندگی تھی جو کہ عدل والی تھی انصاف والی تھی جان والی تھی اور اس کے علاوہ دوسری بات اللہ علیہ وسلم کا پیغمبرانہ کارنامہ صرف یہی نہیں تھا کہ وہ عرب میں وہ انصاف والی زندگی کو قائم کر دیں یا یعنی مسلمانوں کو صرف وہاں عرب کو کفار کو مسلمان بنا دیں بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کارنامہ اس سے دستک تھا جو کہ آپ کے ختم نبو آپ کے ختم نبوت کا کا مذہب تھا اور آپ کے ختم نبوت کی بنا پر آپ کو لازم کر دیا گیا تھا وہ بات یہ تھی کہ آپ نے ایک ایسی قوم پیدا کرنی تھی ایک امت ایسی پیدا کرنی تھی جو امت کے تمام انبیاء کی بارش بن سکے ایک ایسی امت پیدا کرنی تھی جو نبی نہ ہونے کے باوجود انبیاء کے اخلاق پر ہو جو نبی نہ ہونے کے باوجود انبیاء علیہ السلام کا انصاف انبیاء علیہ السلام کی قربانی انبیاء علیہ السلام کی دعوت دیا علیہ السلام کا تقویٰ ان جیسی زندگی اپنے اندر رکھتی ہے جو اپنے لیے میں جیتی ہو بلکہ اس کی زندگی کا مقصد پوری کی پوری امت کا مقصد یہ ہو کہ دنیا میں اب قائم ہو جائے انصاف قائم ہو جائے خدا کا قانون چالو ہو جائے اور پوری کی پوری انسان جو ہے خدا کے آگے جھکنے والی بن جائے اب جتنا یہ طبقہ محمد وسلم کے کہا جاتا ہے یہ ایسا طبقہ ہے کہ انہوں نے زندگی اپنے لیے نہیں گزاری اگر یہ اپنے لیے زندگی گزارتے تو آپ دیکھیے میں دو واقعی بیان کرتا ہوں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں وقت نہیں ہے میرے وقت زیادہ نہیں ہے آپ حضرات کے پاس میں یہ کرتا ہوں دیکھیے ایک طرف سید حضرت وقت رضی اللہ تعالیٰ نے دس سال کے ہفتے میں ان کا بھی دس سالہ کیشن تھا یوں کہہ بھی دس سال کے ہفتے میں سید محمد رضی اللہ تعالیٰ نے کو دس سال ملے ہیں چھ ہزار کلو فتح کیے ہیں اور ایک طرف سے جس وقت حضرت وقت صدیق کا وشال ہوتا ہے تو ہم عراق میں داخل ہوئے تھے اور جس وقت حضرت عمر کا وشال ہوتا ہے تو ایک ایک طرف آج تک تبریک کا دیکھا ہوگا یہ لیبیا کا تبریق سے لے کر ادھر جو یعنی دریائے سندھ تک کا علاقہ جو ہے یہ مسلمانوں کے قبضے میں آ چکا تھا حضرت محمد کے علاقے کے زمانے اور حضرت عمر کے زمانے میں مسلمانوں نے بننا بنو کا علاقہ جو ہے بنو کو چھوٹا کر چکے تھے مسلمان حضرت عمر کے زمانے میں بلازری کی روایت ہے زمانے میں مسلمان ایک طرف یہاں پہنچے ایک طرف وہاں پہنچے ایک طرف آرمینیا تک جا پہنچے تھے یعنی دنیا کی دو بڑی سلطنتوں کو وہ ختم کر چکے تھے اور دولت جو تھی اتنی تھی کہ یعنی تقسیم سے کوئی لینے والا نہیں آتا تھا لیکن اس نوعیت سے اگر وہ اپنی زندگی کو ایسے تمام سے گزارنے والے ہوتے اور ان کا مقصد یہ ہوتا کہ ہم دنیا میں بادشاہی کریں گے اور دنیا میں آئس لوٹیں گے تو ان کی حقیقت ایسی نہ ہوتی وہ کسی نے کہا اس سال نے اس مقام پر کہا مسلمانہ کے میری کر دن چاہی فقیری کر دن انہوں نے بادشاہی میں فقیری کی ہے حضرت عمر ایسے وقت میں کہ جس وقت دنیا کے سب سے بڑے حاصل تھے جس وقت جاتے ہیں بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے اس وقت جو پہنا ہوا ہے سیوا پہنا ہوا ہے اون کا چوہا تھا اور اس کے اوپر چودہ پیدن لگے ہوئے تھے بارہ کپڑے تھے اور دو چمڑے کے اور نوعیت یہ تھی اگر یہ مقام ہے کہ راستے میں چلتے اسلم غلام ہے وہ ساتھ جا رہا ہے ایک ایک ایک دس اسے بھی کھاتے ہیں ایک دن خود اس پر جا سکتے ہیں ایک سواری جن یعنی ایک منصوب پر خود سوار ہوتے ہیں اس پر اور وہ جو ہے کیا نام ہے غلام وہ مہار پکڑ کر اس کی چلتا ہے اور دوسرے وقت میں کیا ہوتا ہے کہ وہ سوار ہو جاتا ہے اور خلیفت میں ملی اس کی مہار کو پکڑ کر چل رہا ہے اور جس وقت بیت مقدس پہنچے جہاں کے ساغ نے آ کر معاہدہ کرنا تھا خدا کی شان یہ کہ باری جو تھی غلام کی اوپر والی اور سید سنگ عمر کی نیچے والی راستے میں راستہ ٹھیک ہے انہوں نے بڑے بڑے مودے پہن رکھے تو وہ بھی نکال دی یہاں اوپر ڈال اب اوپر ڈال لیے تو سب چل رہے ہیں جا رہے ہیں جا رہے ہیں کسی کے اوپر یہ بیٹھ مقدس اگر آپ لوگوں نے دیکھا تو اب بھی اس کی دیوار وہ پرانی موجود ہے اس طرف مسجد کی اب پتہ نہیں چل رہی ختم ہوگی یا نہیں تو اس دیوار کے اوپر وہ کھڑے ہوئے تو دیکھ رہے تھے کہ کوئی نہ اور ان کی کتابوں میں ان کی کتابوں میں یہ آیا اگر آپ مذہبی مدرسین کی کتابیں پڑھیں ان میں بھی مل جائے گا ہمارے کتابوں میں بھی مل جاتا ہے کہ جہاں تک کہ انہیں نبی پاک اور آپ کے صحابہ کے بہت سارے واقعات جہاں تک تصویریں ہیں جی ان کی جو تھیں ان کے پاس موجود تھیں اور بات جو کہتے ہیں کہ حضرت ہرکی پیغمبر کے کرانے سے ان کے پاس تھی بلکہ اب بھی اگر آپ جانے استنبول میں جامع آیا خوفیہ جو ہے اس کے اوپر پہلا دروازہ جو ہے نا جامع آیا کا ادھر سے اس میں عقافت میں کچھ ان کے کتاب بھی ہیں محمد جس نے فتح کیا تھا کیا نام ہے محمد فاتو اس کے اوپر کچھ ایسے کھلے لگا دی تھی کہ اندر کی بھی دکھائی نہیں دیتی تھی اتار نے دروازوں کو اہم اوپر سے ہٹائی ہیں تو یہاں بھی وہ کچھ سیم دکھائی دیتی ہیں جن میں طرح یعنی جیسے کشن ڈوئر کے طور پر جو میں آئی تھی وہ موجود تو گھر حال موجود کہہ رہا تھا کہ ان لوگوں نے دیکھا پوچھا یہ کون کہ یہ جب چل کر پیدل چل کر آ رہے ہیں یہ خلیفت المومنین انہوں نے کہا ہماری کتابوں میں اسی کی اسی کی نشانی آئی تھی اگر یہ دوسرے وقت آتے تو ہم بیت بات کی نہ دیتے ہم نے اسی لیے بلایا تھا کہ دیکھیں کہ یہ کس سے آ جس طرح سے یہ ہمیں پاتے ہیں اور فاتے ہونے کی حیثیت سے سنن نو ہکری میں پورا عرب دور نکیم ہے اور سید سید محدت سل رضی اللہ تعالیٰ ہے جاتے ہیں مشورہ پر اور آپ کے اندر جا کر دیکھتے ہیں تو پوری کی پوری کائنات سید عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کیا تھی دیکھتے ہیں ایک کمرے کا نشیدہ ایک طرف لٹک رہا ہے اور پیڑوں سے چھتو جو ہے ایک طرف پڑے ہوئے ہیں اور دان کا ایک دان کی ایک چار ہے جس کے اوپر کچھ بھی نہیں اور نبی یہ پاکستان کی تمام پہلو میں اس کے جو یعنی نشانات ہیں سب کر چکے ہیں یہ دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ عرب اعظم تو بارے بہار کے مزے لوٹیں اور آپ ہے عالم کے بادشاہ ہیں اور آپ کا یہ حال آپ نے فرمایا اے عمر کیا تم اس کو پسند نہیں کرتے کہ وہ دنیا کی بہاروں کو لوٹ لیں تو اللہ ہمیں آخرت کو دے دے اور اس کے بعد میں کیا فرمایا لاش کیا بلا تم الفک علیہ تم دنیا ان علیہ تم کما الگ کما تعالیٰ علیہ تو سلام فرمایا اے میں تم سے ناداری کا خوف نہیں کھاتا ہوں امت پر مجھے اگر خوف ہے تو یہ ہے کہ دنیا تم پر چھا جائے گی اور پھر دنیا کے نظر میں جیسے انہیں ہلاک کر دیا تمہیں ہلاک کر دیں گے جیسے ندی کا اسما تھا وہی عمر کا اسما تھا وہی علی کا اسما تھا وہی عثمان کا اسما تھا اور وہی ابو بکر صدیق کا اسما تھا میں یوں کہا کہہ رہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا سماج صرف یہ نہیں تھا کہ انہوں نے ایک قوم کو ایک صرف ایک حکومت کو قائم کیا اور اپنی زندگی کے مختلف مناظر کو ظاہر کیا بلکہ ایک بڑا سماج یہ تھا کہ قیامت کے انسانوں کے لیے ایک جامع کتاب ایک جامع دین ایک جامع معاشرہ ایک جامع معاشیات کا نظام ایک جامع عدل کا نظام اور زندگی کے جتنے بھی چاہیے ہیں اور جتنے بھی طبقات ہیں ان کی صرف رہنمائی ہی نہیں فرمائی بلکہ دیکھیے علمیت سے زیادہ عملیت جو ہوتی ہے عملی رخ امبیا کی زندگی میں نمایاں ہوتا ہے اور محمد وسلم کا عملی رخ یہ ہے کہ آپ نے اپنے دس سالہ زندگی کے دور میں جو کہ مدینے میں گزرا آپ نے ایک لاکھ کے قریب ایسے صحابہ کو پیدا کر کے دکھا دیا جنہوں نے کہ دین کو لے کر تیس سال کے ہفتے میں ارب ادب میں ایک طرف اٹلانٹک کے ٹائم سے لے کر دوسری طرف دیوار چین تک اور دریائے سر تک پھیلا دیا اور صرف یہی نہیں کہ دل میں ادوان سے بلکہ ہر جگہ پر انصاف اور لا الہ الا اللہ کی ایک ایسی حکومت کو قائم کر دیا جہاں تمام انسان برابر تھے اور وہ انسان پیدا کیے جو کہ نبی کے نائب کی حیثیت سے تمام دنیا میں نبی کے پیغام کو لے کر پھرنے والے تھے پھیلانے والے تھے اور آج تک دنیا میں اگر اسلام کا کوئی نام لیتا ہے یا کوئی باقی ہے تو انہی نبی کے پیدا کرنا کے جیسے دیے کے دیا روشن ہوتا چلا جاتا ہے کی محنت کا نتیجہ ہے کہ آج چند لوگ دین پر قائم ہیں یا کچھ لوگ نبی پاک قسم کا اللہ کا کلمہ پڑھ رہے ہیں یہ سب کچھ تھا نبی پاک قسم کا پیغام تھا اور ان کی برکت تھی اور آج بھی ہم کہتے ہیں کہ یہ نسلی ہوئی دنیا اور یہ کچلی ہوئی دنیا اور مختلف طبقات میں بچی ہوئی دنیا اگر عدل انصاف کی زندگی کو چاہتی ہے تو حق یہ ہے ہم صرف جب رکھتے نہیں کہتے وقت نہیں ورنہ میں عرض کرتا کہ کس طور پر دنیا کے موجودہ معاشی سیاسی اور مختلف طبقاتی مسائل کا حل صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے اگر ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پر آ جائیں وہ کہا نا کسی نے کہ محمد صلی اللہ وسلم تو نے ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا قلم تیرے ہیں سب چیز مل جاتی ہے محمد مسلم کے قدموں میں اور حضور وسلم کو چھوڑ دیا جائے تو کچھ بھی نہیں ملتا کسی نے کہا نا بر کے دی ہمایوس اگر بہ رسی تمام بھول حدیث بہرحال میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اور پھر ایک دفعہ آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور خصوصاً مقررین حضرات کا سچی بات ہے احسان مند ہوں اس وقت سے کہ ان حضرات نے تھوڑے تھوڑے وقت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ایسے پہلوؤں کی طرف اشارے کر دیے کہ اگر ان اشاروں کو پھیلایا جائے تو ہر عنوان ایک کتاب بن سکتا ہے اور اگر ہم اشاروں کو لے لیں حقیقت میں کتاب کیا ہوتی ہے عنوان ہوتا ہے عنوان کو پھیلایا جا سکتا ہے اور آخر میں پھر آپ آپ کے افسوس والوں کو مبارکباد دیتا ہوں اس بات پر کہ آپ نے اسلام کی طرف نظر کرم فرمائی ہاں جی۔ ہاں جی، اسلام کی طرف سے نظم کروں فرمائی اور بات تو حق بات تو یہ ہے کہ ہمیں اسلام ہمیشہ بچاتا ہے ہم اسلام کو نہیں بچاتے اسلام ہمیں بچاتا ہے کاش ہم اسلام کا حق ادا کرتے ہیں یہ بے وفا نہیں ہے ہم بے وفا ہیں اگر ہم اسلام کے ساتھ وفاداری کر جائیں تو خدا کی قسم ہمیں وہاں پہنچا دے گا جہاں کوئی بھی نہیں پہنچا حدیث پاک میں آتا ہے آپ اپنا سمے وشاس فرمایا کہ یہ قرآن جو ہے دین ہوا قرآن کیا ہے دین جس نے اسے اپنا امام بنا لیا جس قوم نے جیسے ہو اقوام یہ ان قوموں کو آگے کر دیتا ہے جیسے اسے اپنا ایمان بنا لیتے ہیں اور پیچھے پھینک دیتا ہے ان قوموں کو جو اس قرآن کی تصویر کر لیتے ہیں محمد اس قابل نہیں کہ ان کی تصویر کی جائے قرآن اس قابل نہیں کہ اس کی تصویر کی جائے اسے اپنا ایمان بناؤ یہ دو ایسے ایمان ہیں میرے آپ اپنے اپنے ساتھ فرمایا میں تم نے دو چیزیں چھوڑ کر جاتا ہوں تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے اگر اسے مضبوطی سے پکڑ لو ایک قرآن اور ایک میرا طریقہ یہ دو چیزیں ہیں اگر ایئر فورس والے لینا تو نا تو تہوار پہ اٹھتے ہیں میں کہوں آسمانوں پر لیں گے اور بلکہ آسمانوں سے وہ کچھ نے کہا نا نے دکان پر کہا جی وہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں ابھی اس کے امتحان اور بھی ہیں آپ لوگ جو ہوں گے سب چاہتا ہوں کہ مومن کی نکاح جو ہے کی نکاح جو ہے اگر ایمان کے ساتھ ہمارے اندر ایمان والی نکاح پیدا ہو جائے تو ہم کشتی جلا کر لوگ پتا کیا کرتے ہیں ہم جہازوں کو گرا کر لوگ پتا کیا کریں لیکن یہ کیا اگر ہمارے اندر ایمان کی طاقت آ جائے اگر دیکھیے نا وہ جس وقت تاریخ میں کشتیاں جلائی وہ تاریخ میں کشتیاں جلائی تھی تو اس وقت اس نے ایک خطبہ دیا تھا اس خطبے کے ابتدائی تین چار خطبے ہوئے ہیں وہ کہتا ہے البہر من برائے تھے امانت ہوں ہے من برائے تھے کی جگہ پہنچتی ہے سمندر دشمن آ گئے سمندر پیچھے اب تمہارے پاس دو چیزیں ہیں اشت در لا جنگاندان یہ دو چیزیں ہیں تمہارے پاس کیا ہے اپنے مقصد کی سچائی جس مقصد کے لیے تم اٹھ کر آیا آئے ہو وہ سب کا مقصد ہے اور تم جو ہو سب والے ہو جنگ جانے والے ہو نہ کے مقام پر پیٹ پھیرتے ہو نہ اپنے مقصد کے پیچھا ہٹا سکتے ہو اور یہ ایسے دو لشکر ہیں جن کو کوئی بھی غالب نہیں آ سکتا پھر کیا دیکھو جنگ جو ہے اس وقت تمہیں اللہ نے اس لیے دی ہے کہ تمہیں دو چیزیں دیتے ہیں مومن کے لیے اہدم دو میں جائیں میں تو ایک چیز ہوا کرتی ہے یا تو یہاں شہید ہو جائے گا تو کا میں تمہارا انتظار کر دیا وہ دیکھو سامنے جائیں آج کہاں پہنچ گیا یا دوسری چیز یہ ہے کہ یہ تازی ہے دشمن بادشاہ تھا اس کا فلیٹ اس پر میں حملہ کرتا ہوں میں خود حملہ کروں گا اس کے اوپر میں جا کر حملہ کروں گا تم سے میرے ساتھ آسر مل لینا تو میں یہ کر رہا تھا کہ مومن جو ہوتا ہے وہ تو کشتیوں کو چلا کر آگے تک جایا کرتا ہے وہ تو دریاؤں میں کھلانے لگا دیا کرتا ہے لیکن یہ سب ہوتا ہے جب کہ مومن کے اندر ایمان کمی ہو جائے تو یہ سب سب آئے گا اسلام کے ساتھ اسلام کے جھنڈے کو بلند کرو تو اسلام تمہیں بلند کر دے گا اور اسلام کے جھنڈے سے تم نے لگا سے ہٹا لیا تو خدا کی تم نے کی کوئی طاقت نہیں بچا میں آٹم بم کے تیرے تیرے کا تیرے اگر ہمارے پاس ہو جائیں تو مسلمان نہیں بچا سکتے ایک بات اب کر کے بات کو ختم کر دوں دیکھو دوستو ہمارا معاملہ اور کتاب کا معاملہ اور ہے ہم خدا کے اپنے ہیں ہم مسلمان ہیں نا ہم اس وقت کی وہ قوم ہیں جو کہ خدا کی قوم ہے خدا کے نبی کے آخری نبی کے ہم امتی ہیں اگر ہم تھوڑی بہت گڑبڑ کریں تو سفا چوتی سب پر ہونا پر اگر تھوڑا سا بھی گندگی لگ جائے نا تو دھوبی کے پتے پر پڑتی ہے اسے خود صاف کیا جاتا ہے اور جوتی جو ہوتی ہے پوری گندگی لگ جاتی ہے اس کی کوئی بھی پرواہ نہیں کرتا کے ساتھ رابطہ اور ہے ہمارے ساتھ رابطہ اور ہے ہماری سطح شکست سامان پر نہیں ہماری سطح شکست ہمارے ایسان پر ہے ایمان پر ہے اور ہمارے اندر کے جذبے جذبے کے اوپر ہے اگر ہم میں فتوا ہوگا اگر ہم میں صلاحیتیں ہوں گی اللہ ہمیں فتح دے گا تھوڑے سے بھی ہوں گے خدا کی قسم پورے عالم پر گا یہ آپ کی جو خوبصورت موجودہ ایئرپورٹ ہے میں یعنی اگر پسند تھا تو کہوں تو غالب میں حامد نہیں ہوں گا کہ اگر اس مجھے موجودہ مجھے آگے بڑھانے نہیں کہہ رہا اگر اس میں وہ جذبہ پیدا ہو جائے جو صحابہ والا جذبہ تھا اور وہ ایمان و پیدا ہو جائے دنیا کی تمام کے آگے تک کر دوں گی کیونکہ خدا کی مدد اس کے ساتھ ہو جاتی ہے اسے کوئی شکست نہیں دے سکتا اور خدا کی مدد انسانوں کے ساتھ جو آتی ہے جو اندر کے ایمان کے ساتھ آتی ہے اور نبی کی قسمت کے ساتھ آتی ہے اگر محمد سسم کے رخ کو ہم اختیار کر لیں ان شاء اللہ اللہ ہماری مدد کرے گا ربان الحمد اللہ رب العالمی دوستوں معافی چاہتا ہوں آخر میں میں نے آپ کا وقت زیادہ لے لیا

اے اللہ ہمارے گناہوں سے معاف فرما اے اللہ ہماری پتاؤں سے درگزر فرما اے اللہ و یقین سے ہمارے دلوں کو مالا مال فرما اے اللہ حضور حضور سید ظلم دیا خدا حضرت محمد مصطفیٰ وسلم اللہ بات عالی جن تمالات کو لے کر آئی جن تعلیمات کو لے کر آئی جن اخلاق کو لے کر آئی اے اللہ وہ جملہ تعلیمات وہ جملہ اخلاق وہ جملہ خوبی اے اللہ امت کے ہر سب سے مشاہدہ فرما دے اے اللہ محمد کا کمال فرما آپ کی محبت عطا فرما آپ کی عظمت عطا فرما اے اللہ یہ دین کے اے اللہ دین کے جو جذبات نے محمد شاسم کے ذریعے سے امت میں پیدا کروائے تھے اے اللہ پھر سے پوری کی پوری امت میں اللہ ان جذبات کو پیدا کروا دے اے اللہ ہم گناہ گار بنتے ہیں آج سے کمزور بنتے ہیں اے اللہ تیرے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں اے اللہ دنیا کی جملہ کھائیں اور آخرت کی تمام طبطات کو ہمیں نواز دے اے اللہ اے اللہ یہ جو کہ آج دین سے پیچھے ہٹ کے اے اللہ تیری ناراضی کا سبب بن دے اے اللہ ان زندہ تک بات دے ہدایت کے ساتھ نواز دے اے اللہ یہ ہمارے ملک کی اے اللہ یہ فوج والے ہیں اور ہماری فوج والے ہیں اے اللہ ان کے دل کے اندر اس ایمان کو بھر دے یہ ابو غبر کا ایمان تھا جیسے جو حاضر کا ایمان تھا یہ صحابہ کا ایمان تھا اے اللہ ایسا ایمان انہیں بھی عطا فرما دے اے اللہ وہی فتوا کی زندگی انہیں بھی عطا فرما دے اے اللہ جس طور پر سب اول میں صحابہ کی تو نے مدد فرمائی اے اللہ آج اس بچے کی بھی مدد فرما اے اللہ انہوں نے جو اسلام کے رخ سے اس قدم کو اٹھایا اور دین کی تعلیم کو عام کرنے کے جو ارادے فرمائے اے اللہ ان کے ارادوں میں درپت عطا فرما اے اللہ تشکیل پذیری انہوں نے کی اے اللہ ان میں تو ہی رنگ بھر ان میں حقیقت تو ہی پیدا فرما اے اللہ جو اے اللہ جو اشخاص مقرر کیے گئے اے اللہ انہیں بھی اخلاق عطا فرما وہ صحیح رخ سے دین کی تعلیم کا دینے والا بنا اے اللہ ان کے دلوں کو بھی ہدایت دے دے اور پوری امت کے دلوں کو ہدایت دے دے اے اللہ دل تیری انگلیوں کے درمیان میں ہے اے اللہ دلت چاہے چلتا دے دے اے اللہ ہمارے تمام کے سلوک کو اپنی ہدایت سے مالا مال فرما دے محمد التم کے میں کاملہ سے ہمیں نواز دے محمد سوتم کی زندگی کے جس و سب سے ہمیں مالا مال فرما وہ جو دین لے کر آئے وہ ہر زمانے کے لیے تھا ہر ملک کے لیے تھا ہر طبقے کے لیے تھا اے اللہ محمد کے دین عالی سے اے اللہ میں باطن ہر رخ سے ہمیں مالا مال فرما اے اللہ ہماری ہماری ان فوجوں میں اے اللہ سے دینی قوت بھی پیدا فرما اور دنیاوی طاقت بھی پیدا فرما اے اللہ ان کے گائے کو بھی سنوار دے ان کے باتوں کو بھی سنوار دے اے اللہ دشمن کے اوپر ان کے روگ کو غالب فرما دے جس طور کو محمد سوتم کے روگ کو اور آپ کے صحابہ کے روگ کو اے اللہ انہیں دشمنوں پر کو کے اے اللہ دشمنوں کی سطح کو پارا پارا کر دیا تھا اے اللہ ان کے بھی روگ کو دشمنوں کے دلوں پر ڈال دے اے اللہ اپنی ہدایت کا سبق بناتے ہوئے دین کا صحیح سپاہی بناتے ہوئے اور اللہ ان سے اپنے ملک کی بھی خدمت لے اپنے دین کی بھی خدمت لے اور اللہ کس طرف یہ بس جائیں اور اللہ کسی دشمن کو ان کے مقابلے